لیے حرام ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت تمام نبیوں کے لیے حرام ہے جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ وَإِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي اللہ جنت تمام امتوں کے لیے حرام ہے جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو جائے سب سے پہلے جنت کے دروازے پر ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے اس موقع پر جو میں خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر اللہ تعالی خطاب فرمائیں گے ہمارے حضور سے اور ارشاد فرمائیں گے اپنی تمام عظمت اور جلال شان کے ساتھ کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی خطاب فرمائیں گے ہمارے حضور سے کہ یا محمد فرمان کا حاصل یہ ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئیے جنت کے دروازے پر پہنچیے جنت کا دروازہ کھولے گا اور آپ جنت میں داخل ہو جائیے اس بات کے لیے اللہ فرمائیں گے یا محمد روایت میں ہے کہ جب اللہ فرمائیں گے یا محمد تو پورے میدان قیامت کے اندر جتنے محمد نام کے ہوں گے وہ سب کھڑے گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے تو اپنے نبی سے کہا تھا یا محمد لیکن تم سب محمد نام والے کھڑے ہو گئے اب یہ میری شان رحمت کے خلاف ہے کہ تمہارا نام میرے نبی کے نام سے مشابہ ہے اور تم سب کو میں جنت کے داخلے کے بغیر بٹھا دوں جب تمہارا نام میرے نبی کے نام سے مشابہ ہے تو میں اسی مناسبت کے اوپر تمام محمد نام والوں کے لیے میرا حکم ہے تم بھی میرے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ تو میرے دینی بھائی دو باتیں ہمارے لیے سیکھنے کی ہے ایک تو ہم اپنی اولاد کے اچھے نام رکھیں یہ بھی آج کے زمانے کا ایک بڑا خطرناک فتنہ ہے کہ کسی کرکٹر کے نام پر یا کسی فلم کے ہیرو کے نام پر کسی ماڈل کے نام پر ہم لوگ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں اس مبارک مجلس میں نیت کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ اپنی اولاد کے نام محمد احمد عبداللہ عبید اللہ عبد الرحمان اور نبیوں والے نام رکھیں گے کہو انشاءاللہ اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جب نبی کے نام کے ساتھ مشابہت کی بنیاد پر اللہ جنت کا فیصلہ فرما دے تو اگر نبی کی سنت زندگی میں آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کون سے درجوں سے نوازیں گے ایک دوسری بات ہمارے لیے سیکھنے کو ملی اور عجیب بات میں آپ سے عرض کروں حضرت علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک زبردست استدلال کیا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت ملی امت محمدیہ یہ تمام نبیوں کی امت میں سب سے بہترین امت ہے اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کن تم خیر امت ان اخرجت للناس تم بہترین امت ہو اللہ نے تم کو لوگوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اخرجت للناس تم بہترین امت ہو اور اسی لیے اس حدیث میں آگے جو میں نے اس کا آدھا حصہ آپ کو سنایا اس میں آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمْ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي قیامت کے دن جنت تمام امتوں کے لیے حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اللہ یہ آئے سب سے اخیر میں لیکن جنت میں جائیں گے انشاءاللہ سب سے بلکہ ایک روایت میں عجیب مضمون آیا ہے اہل الجنتی میں اتوں سفن صفن سمانو نہ سفن علیہ سلاۃ سلام جنت میں جانے والوں کی ایک سو بیس صفے لگے گی ایک سو بیس صفح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی امتوں میں جنت میں جانے والے ایک سو بیس صفوں میں کھڑے ہوں گے قربان جاؤں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث میں ارشاد فرمایا ایک سو بیس میں سے اسی صفحے صرف امت محمدیہ کے لیے ریزرو ہو صرف امت محمدیہ کے لیے ریزرو ہو اللہ نے اس امت کو بہترین امت بنایا ہے کامل امت بنایا ہے افضل امت بنایا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو قبلہ عطا فرمایا کابت اللہ یہ کابت اللہ تمام قبلوں کے اندر سب سے افضل قبلہ ہے سب سے بہترین قبلہ ہے پہلے بیت المقدس تھا کچھ زمانہ پھر بیت اللہ ہوا قرآن ہی میں ہے فلن قبل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت تھی کہ ہمیں کابت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل جائے اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دے دیا کابت اللہ جو اب زل قبلہ ہے وہ اللہ نے اس امت کو عطا فرما دیا تیسری نعمت یہ عطا فرمائی کہ تمام آسمانی کتابوں میں لکھا ہے محققین نے تقریباً ایک سو چار اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ان ایک سو چار آسمانی کتابوں میں سب سے افضل سب سے بہترین سب سے کامل کتاب قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا اب اس سے علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل سب سے کامل نبی بنایا آپ کی امت کو سب سے افضل اور سب سے کامل امت بنایا آپ کے قبلے کو سب سے افضل سب سے کامل بنایا آپ کی کتاب کو سب سے افضل اور سب سے کامل بنایا تو جو آپ کی سیرت پر چلے گا وہ انسان انشاءاللہ سب سے افضل ہو جائے گا اور اس کی افضلیت کا حال کیا ہوگا قل ان تم تو اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اگر تم ہمارے نبی کی کرو گے ان کی سنت پر عمل کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اس سے بڑا اور کیا مقام چاہے اور اس سے ایک قدم آگے چل کے اللہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک زبردست بات لکھی ہے جو میں آپ کے دل دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں جو عقیدے کی بات ہے علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ جب افضل نبی دنیا میں تشریف لا چکے افضل امت دنیا میں آ چکی افضل کتاب آ چکی افضل قبلہ اس نبی کو مل چکا تو اب دوسرے کسی نبی اور دوسری کسی کتاب اور دوسری کسی امت کی دنیا کو ضرورت باقی نہیں گئی اب قیامت تک کے لیے نہ کسی دوسرے نئے نبی کی ضرورت ہے نہ دوسری کتاب کی ضرورت ہے نہ دوسری کسی شریعت اور دوسری کسی امت کی ضرورت ہے اسی لیے ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور آخری پیغمبر اور نبی ہے آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا انما انا خاتم النبی نلا نبی آبادی میں تمام نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں میں تمام نبیوں کے آخر میں آیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں یہ جو قرآن میں لفظ خاتم آیا حدیث میں لفظ خاتم آیا اس کا ترجمہ ہم خود میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتلاتا ہوں جناب مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اپنی کتاب میں ایک دو نہیں پانچ جگہ کے اوپر روحانی خزائن میں پانچ جگہ کے اوپر لفظ خاتم کو آخر کے معنی کے اندر لیا لیا نے اپنی کتابوں میں لفظ خاتم کو پانچ جگہوں کے اوپر آخر کے معنی کے اندر لیا ہے اس سے قرآن اور حدیث کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ خاتم النبی یعنی جو نبی سب سے آخر میں آنے والے ہو تو ہمارے حضور سب سے آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نئے آنے والے نہیں یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ امت کے لیے بنیادی اور اہم عقیدہ ہے اور ایک اخیر میں ایک شعر عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا آج دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت پر کیا کیا اشعار کہے جاتے ہیں وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے کہے ہوئے اشعار کو مدین پاک میں روزے مبارک پر جالی پر جگہ ملی ہو اس کے اشعار کا کیا حال ہوگا اللہ ہمیں مدینے پاک بار بار لے جائے اب جب حاضری ہو جب سلام آپ پیش کریں تو دائیں اور بائیں سنگ مرمر کے ستون کے اوپر ذرا ایک نظر ڈال لے دو شہر ہیں چار مصرے ہیں اور وہ ایک آراب کے یعنی گاؤں کے رہنے والے آدمی کے کہے ہوئے ہیں پتہ نہیں اس نے کس عشق محبت میں کہا ہوگا کہ صبح قیامت تک اس کے اشعار کو روز مبارک کے اوپر جگہ مل گئے اللہ کہتے ہیں وہ شاعر اللہ اللہ نفسل فدا اولی قبر انت ساکن ہو نفسل فدا اولی قبر انت ساکن ہو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم میری جان قربان نفس الفدا میری جان قربان ہے لقبر اس قبر پر جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اسی لیے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات زندہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں تو حضور خود جواب عنایت فرماتے ہیں اور اس امت میں وہ خوش نصیب لوگ گزرے ہیں جن کو سلام کا جواب مبارک سننے کی سعادت حاصل ہوئی اللہ کرے کہ ہمارے کان جھوٹ سے گیبت سے فلم کے گانوں سے میوزک سے اللہ پاک فرما دے ان گندی چیزوں سے اللہ ہمارے کانوں کی حفاظت فرمائے جس دن ہمارے کانوں کو ان گندی چیزوں سے ہم بچائیں گے اور عشق کو اپنے دل میں پیدا کریں گے امید ہے کہ اللہ یہ سعادت جو ہے نصیب فرما دے تو کیا پتے کی بات کہی کہ نفس فدا قبر انت ساکن میری جان قربان اس قبر کے اوپر جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے فیہ الافاف وفیہ الجود والکرم اس میں پاک دامنی والے سخاوت والے اور بزرگی والے نبی آرام فرما رہے ہیں یہ تین صفت ہے پہلی صفت فیل افاف پاک دامنی ہم سب اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں نیت کر کے اٹھو انشاءاللہ اپنی زندگی کو پاک دامن بنائیں گے اپنے کیریکٹر کو پاک صاف بنائیں گے اور اپنے آپ کو حضور کی صفت کے مطابق لانے کی کوششیں کریں گے اور دوسری چیز سخاوت ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی اور تیسری چیز ہر ایک کے ساتھ کرم کا معاملہ کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھر تھی دوسری جگہ لکھتے ہیں یا خیر و من یا خیر من دفنت آز آزم ہو فتح وہ بہترین انسان وہ بہترین انسان جن کی مبارک ہڈیاں اس جگہ کے اوپر دفن کی گئی ہے یا خیر مند فلقائی آزم ہو یہ وہ بہترین انسان جن کی بابرکت ہڈیاں اس جگہ کے اوپر دفن ہے فتاب القاع بھى دنیا کا ایک ایک کنکر ایک ایک ریزا اور ذرہ اور ایک ایک پھول آپ کے بدن مبارک کی برکت سے خوشبو والے ہو گئے آپ کے جسم کی خوشبو وہ مٹی میں آئی اور اس مٹی سے چل کر کے پورے عالم کے اندر جو خوشبو ہے وہ آپ کی پاکیزہ خوشبو کا تو ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت عطا فرمائے حضور کی سنت کا اتباع عطا فرمائے میرے تمام دینی بھائیوں محمدی شکل اپنا لو نیت کر کے اٹھو انشاءاللہ چہرے کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے کہو انشاءاللہ اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق لباس پہنیں گے کہو انشاءاللہ شادی بیاہ کھانا پینا زندگی کا ہر کام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ شاء میں شر میں ان کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے واخر دعوانا رب العالمین